رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے مل کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے دل کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا یار رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے مرحبا بر ہبا صلی ہبا خوش آمدی مرحبا صد مرحبا صلی اللہ خوش آمدی آمد نور خدا صلی اللہ خوش آمدی آمد نور خدا سلے خوش آمد رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مکی مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے بولو یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا حبیب کبریا سلسے سن خوش آمدی یا حبیب کبریا سلسے ریام خوش آمدی تاج تارے امبیا سلسے اللہ خوش آمدی تاج تارے امبیا سلسے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے مل کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا حضور کی آمد مرحبا بابل نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا محمد مرحبا مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے میرے مشکل کشا سن سے اللہ خوش آمدی اے ہے میرے مشکل کشا سن سے خوشی خوش چالو دل تو پر پتا سن لے اللہ خوش آمدی رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے شمس میں تیری زیا آمدی شمس میں تیری زیا سن سے خوش آمدی ماہ میں تیرا چاچلا سنے انا خوش آمدی ماہ میں تیرا چاچلا سن انا خوش آمدی یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے مل کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا لب چوم کے بولو مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے آج کس کا جشن ہے کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے کیوں یہ گھر گھر روشنی ہے آج کس کا جشن ہے آمینہ کے لال کا سندے اللہ آمدی دی صلی اللہ خوش آمدی یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے کیوں چاروں طرف یہ مرحبا کی دھوم ہے آج کیوں چاروں طرف یہ مرحبا کی دھوم ہے کیوں ہے ہر سو غلغلا سلے علا خوش آمدی کیوں ہے ہر سو غلغلا سلے علا خوش آمدی یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے مل کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا لب چوم کے بولو مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول لا تیری آمد کا جشن ہے بات یہ ہے آج دنیا میں ہوئے ہیں جلوہ گر بات یہ ہے آج دنیا میں ہوئے ہیں جلوہ گر میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ خوش آمدی میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ آمدی یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سب چار بولو مرحبا آقا کی آمد مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے مرحبا جشن ولادت مرحبا سب مرحبا مرحبا جشن ولادت مرحبا سب مرحبا مرحبا مرحبا جشن ولادت مرحبا صد مرحبا مرحبا جشن ولادت مرحبا صد مرحبا نور علی آمنا صلی علی خوش آمدی نور علی آمنا صلی علی خوش آمدی یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے آ گئے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ خوش آمدی آ گئے ہے مصطفیٰ صلی اللہ خوش آمدی ہو گئے سن اللہ خوش آمدی یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے گئے ظلمت کے بادل دور اندھیرا ہو گیا چھٹ گئے ظلمت کے بادل دور اندھیرا ہو گیا چھٹ گئے ظلمت کے بادل دور اندھیرا ہو گیا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے مل کر بولو مرحبا جو بولو مرحبا ہا باب کے بولو مرحبا لب چوم کے بولو یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے رسول اللہ آمد کا جشن ہے خانہ کعبہ میں جو بت تھے سب سبود گر پڑے خانہ کعبہ میں جو بت تھے سب دے گر پڑے تب دبا آمد کا تھا سلے خوش آمدی تب دبا آمد کا تھا سلے آمدی یا لا لاتری آمد کا جشن ہے رسول لا لاتری آمد کا جشن ہے مل کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا لب جھوم کے بولو مرحبا رسول لا تیری آمد کا جشن ہے یا رسول لا تیری آمد کا جشن ہے آمنا کے گھر میں جب آمد محمد کی ہوئی آمنا کے گھر میں جب آمد محمد کی ہوئی چار سوئے شور اٹھا سلے اللہ خوش آمدی چار سوئے شور اٹھا سلے اللہ خوش آمدی یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے مل کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا لب چم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے خوب صدقہ بٹ رہا ہے آمینہ کے گھر پہ آج خوب صدقہ بٹ رہا ہے آمینہ کے گھر پہ آج خوب صدقہ بٹ رہا ہے آمینہ کے گھر پہ آج سے آسیاں سلے اللہ خوش آمدی آمدی رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے مل کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے ہم غریبوں کی بس چاندی بس ہی چاندی ہو گئی ہم غریبوں کی تو بس چاندی ہی چاندی ہو گئی در تمہارا مل گیا سلے اللہ خوش آمدی در تمہارا مل گیا سلے یا خوشیام اللہ تیری آمد کا جشن ہے رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے مل کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا اب جم کے بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری کا جشن ہے دو سینے میں سرور آنکھ کر دو نور رو دو سینے میں سرور یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر اتار کاش قبر میں جلوہ نبی کا دیکھ کر اتار میں جلوان دیکھ کر اتار کا بول اٹھے بے ساختہ سلے علا خوش آمدی بول اٹھے بے ساختہ سلے علا خوش آمدی یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے مل کر بولو مرحبا جھوم کے بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پر نور کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا عربی کی آمد مرحبا کرشی کی آمد مرحبا یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے یا رسول اللہ تیری آمد کا جشن ہے